تعارف اقرا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل علوم کی دستاویز ہے اللہ تعالیٰ نے جن تجلیات اور انوارات پر کائنات تحلیق کی اور اس کا علم اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے ان تحلیقی قوانین اور فارمولوں میں تصہیر کائنات کا علم پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کو اپنی نعمت بتایا اور اس نعمت کی تکمیل سرور کائنات سیدنا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب و حکمت کی یہ نعمت عالمین میں تقسیم فرما رہے ہیں قرآن پاک کی ابتدائی آیات غار ہرا میں نازل ہوئیں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی نشانیوں اور حقیقت کی تلاش میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے آیات الہی پر تفکر انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت رہا ہے جب تفکر کے مسلسل عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن مبارک مکمل طور پر یکسو ہو گیا اور روحانی حواس غالب آگے تو قلب اطہر پر غیب روشن ہو گیا اور فرستادہ حق حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا پڑھیے آپ نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ سے لگایا اور دوبارہ کہا پڑھیے آپ نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس طرح یہ مکالمہ اور عمل تین مرتبہ دہرایا گیا اور پھر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی آیات پڑھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی میں نازل فرمایا جو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادری زبان ہے اگر قرآن پاک کی آیات کو محض دورانہ مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرا دہرا دیتے لیکن آپ نے اقرا دہرانے کی بجائے اس کی معنی اور مفہوم سمجھ کر فرمایا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی محلوک ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں افضل اور مقرب ترین گروہ کے سردار ہیں حضرت جبرائیل نے تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر آپ کے سینہ مبارک میں نور اور علم منتقل کیا آیات مبارکہ پر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی تحلیق سے متعلق آیات کا علم اللہ کے نور پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل کیا گیا اقرا بسمی ربی الزی حلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے جسے تحلیق کیا الانسان من علق انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے اقرا و رب اقرا و رب کل اکرام پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے الزی علم البالقلم جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا الانسان ما لم یالم انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدائی آیات میں تحلیق کا علم سکھایا اور آخری آیات میں دین اور اپنی نعمت کی تکمیل کا بیان کیا ہے ابتدائی آیات میں تحلیق کے دو مراحل یا رخ علیحدہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت اروا کی اولین تحلیق کا ذکر ہے اس میں تمام انواع شامل ہیں تحلیق کا یہ مرحلہ وسائل کے بغیر وجود میں آیا دوسرے مرحلے میں انسان کے لیے ایک میڈیم الگ کا بیان کیا گیا ہے الگ عنصری وجود ہے جو روح انسانی کے لباس کی حیثیت رکھتا ہے یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انواع و موجودات میں صرف انسان ہی قابل تذکرہ محلوق ہے اس کی وجہ تحلیق کے مقصد سے انسان کا براہ راست تعلق ہے تحلیق کائنات سے ذات کے اندر موجود لاشمار پوشیدہ صفات کا مظاہرہ ہوا ان صفات کا علم صرف انسان کو سکھایا گیا ہے معرفت اور حقیقت جاننے کی صلاحیت انسان کو عطا کی گئی ہے اور اسی شرف کے بنا پر وہ دیگر محلوقات سے افضل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ کی صفات کا علم بھی لامحدود ہے کسی محلوق میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے وہم و گمان خیال ادراک وجدان یا علم میں اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفت کا احاطہ کر سکے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جزوی علم انسان کو عطا کیا گیا ہے جو کائنات سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ عطا کردہ یہ کلیل علم بھی انسان کے لیے لامحدود وسط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہیں ذاتی باری تعالیٰ نے اس کائنات کو امر و حلق کے تحت تحلیق کیا غیب کے علوم میں علم القلم علم الکتاب یا علم الاسما اور عالم امر کے قوانین اور فارمولے شامل ہیں جبکہ عالم شہادت میں عناصر کے علوم کار فرما ہے صفات یا نور کے تنزل سے روشنی رنگ اور عناصر بنتے ہیں قرآن پاک میں تحلیق کے دونوں رخ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں مادہ بھی اللہ کی تحلیق اور علم الہی ہے جو قلم لوہ امر کے زون سے گزر کر عناصر کا رنگ اور روپ اختیار کر لیتا ہے پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت کن کون ہوا اور اربا تحلیق ہوئی دوسرے مرحلے میں الست بربکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اروا کو اپنی صفات کا مشاہدہ اور تعارف کروایا تیسرے مرحلے میں احسن تقویم کے تحت ان صفات کا علم انسان کو سکھایا گیا لیکن چوتھے مرحلے میں جب انسان عالم دنیا یا اسف الصافلین میں پیدا ہوتا ہے تو کائناتی شعور سے پستر مادی شعور میں داخل ہو جاتا ہے اس طرح تحلیق کتاب المبین لوہے محفوظ اور عالمی مثال سے گزرتی ہوئی عالمی دنیا کے مادی شعور میں داخل ہو جاتی ہے اجتماعی شعور کے مقابلے میں انسان انفرادی شعور میں اتنا محدود ہو جاتا ہے کہ روزے ازل کیا گیا عہد مشاہدہ اور علم الاسما کے تحت نیابت و خلافت کا منصب اور علم پس پردہ چلا جاتا ہے اور انسان زمان و مکان کا پابند اور وسائل کا محتاج بن جاتا ہے انسان کا مادی شعور اتنا محدود ہے کہ وہ مظاہر یعنی آسمان سورج چاند آگ پتھر حتیٰ کہ حیوانات کو بھی اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے جبکہ فطرت کی آفاقی نشانیاں انسان کی عقل و شعور کو مادے کے پسپردہ موجود ایک کائناتی حقیقت یعنی روح کے شعور و حواس کی آگاہی بہشتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو عالمین زمان و مکان سے آزاد اور وسائل پر حاکم ہے صاحب امر کی حیثیت سے محلوق پر حکمران اللہ کا نائب اور حلیفات العرض ہے اسفل السافلین اسف الصافلین کے مادی شعور میں احسن تقویم کے روحانی اوصاف کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع کیا جو پیغمبر آہر الزماں سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم شہادت یعنی دنیا میں آمد کے ساتھ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء اکرام علیہ وسلم کے معجزات اور واقعات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے جس سے عالم شہادت اور عالم غیب کی تفہیم ملتی ہے اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے ہم نے ایک کتاب اتاری تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر تکالیف کو بیش بہا قربانیوں کے ساتھ برداشت کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجاز و کمال ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں موجود علم نو انسانی تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے اور قرآن کا سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے اقرا اقرا کے ذریعے اللہ کے محبوب نے نو انسانی کو محدود اور مقیت اور مجبور و پابند شعور سے نجات دلا کر توحید پر جمع فرمایا انسان کا رشتہ براہ راست اللہ سے جوڑ دیا اور یہ حقیقت دوبارہ نوح انسانی کے شعور میں آ گئی کہ انسان کا اللہ سے براہ راست ایک رشتہ اور تعلق ہے میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تو تمہارے اندر ہوں تم دیکھتے کیوں نہیں میں تو تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہوں زیر تفکر علم دو حصوں پر مشتمل ہے ایک علم شریعت یا فال اور دوسرا علم معرفت یا حال کہلاتا ہے دونوں علوم کا منبع قرآن پاک ہے جبکہ مقصد اللہ سے براہ راست ربط قائم کرنا ہے شریعت سے جسم لباس جگہ کی کیفیات سمت رکت اور اوقات کا تعین نیت تکبیر قیام رکو سجدہ تلاوت تسبیحات درو شریف دعا اور سلام کا علم اور دیگر قوانین ملتے ہیں جبکہ علم معرفت میں مرتبہ احسان کے ذریعے بندہ عبادات کے دوران اپنی رگے جاں سے قریب اللہ کے سامنے حاضری کا مشاہدہ کرتا ہے یا اس کا دھیان و گمان کرتا ہے جو کوئی بھی اس کی راہ میں کوشش اور جد و جہد کرے گا اللہ ضرور اسے اپنا راستہ دکھائے گا بندہ فرائض کے ساتھ نوافل سے اس کا ربط اور قرب چاہتا ہے تو پھر وہ بندہ کو اپنا بنا لیتا ہے اور اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اگر بندہ اسے پکارے تو وہ جواب دے اور بندہ کچھ مانگے تو وہ اسے عنایت کرے پھر اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اللہ اس کی بسارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے علم اور مشاہدہ مومن کی صفت ہے جبکہ مسلمان ہونا اور مومن ہونا الگ الگ بات ہے کم علم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مومن بن گئے ہیں حالانکہ ایمان تو ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا اور یہ تو فقط مسلمان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو خصوصی طور پر کتاب و حکمت عطا کی ہے اور یہی علم انبیاء کا ترکہ یا ورثہ ہوتا ہے رب العالمین نے اپنے محبوب سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل فرمائی اور اپنی تمام نعمتیں عطا کی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ علم عطا کیا گیا کہ آپ کی امت کا ایک عالم بنی اسرائیل کے نبی کے برابر ہے وہی ہے جس نے نہ ہواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات کھول کر بتاتے ہیں اور ان کا تسکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں ورنہ اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے رسول اللہ نے فرمایا میں اپنے بعد کتاب کی کتاب اور اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ آپ کا علم ہے شریعت اور آپ کے علم کے دو رخ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی علم کے دونوں شعبوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی تعمیر کے وقت متہم حضرت رفیع الدین رحم اللہ نے حاب دیکھا کہ نبی آہر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کے دستے مبارک میں اسا ہے آپ نے مولانا سے فرمایا شمالی جانب جو بنیاد کھو دی گئی ہے اس سے سہن مدرسہ چھوٹا رہے گا آپ نے اسائے مبارک سے دس بیس گز شمال کی جانب ہٹ کر نشان لگایا اور فرمایا بنیاد یہاں ہونی چاہیے تاکہ مدرسے کا سہن وسیع رہے ہاپ کے بعد علی الصبا مولانا سید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگایا ہوا نشان موجود پایا اور پھر اسی نشان پر بنیاد کر مدرسے کی تعمیر شروع کی حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب عرفان بزرگ تھے آپ کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد مبارکہ پر آپ عرض مقدس تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور جنت المولا میں مدفون ہوئے حضرت مولانا قاسم نانو طبی رحم اللہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ آپ کے مریدین میں شامل تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری میزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری اولاد ہیں حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری نے دس سال کی محنت شاکہ کے بعد حدیث مبارکہ کی کتاب سنن ابی دعود کی ایک عظیم و شان اور بے مثال شرح عربی زبان میں تحریر فرمائی جس کا نام بزل المجہود فی حل سنن ابی دود ہے ابھی شرح کے دو ہزار صفات مکمل ہوئے تھے کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ نصیب ہوئی آپ نے فرمایا آپ میرے پاس مدینہ تشریف لے آئیے حضرت مولانا دوسرے ہی دن مدینہ منورہ روانہ ہو گئے شرح کا بقیہ حصہ وہاں جا کر مکمل کیا اور اس موقع پر علماء مدینہ طیبہ کے لیے شاندار ضیافت کا اہتمام فرمایا چھ ماہ بعد وصال فرمایا اور جنت البقی میں مدفون ہوئے حضرت مولانا محمد ذکریہ رحم اللہ ان کے خلیفہ تھے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے دوسرا شعبہ علم لا دنی کی براہ راست نگرانی فرماتے تھے علم کتاب کا یہ شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ حادث ہے جو آپ کی آل و اصحاب پر منتحب منتخب افراد میں خاص طور پر منتقل ہوتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت ملی اس کو بے شک حیر کثیر ملی اور نعمت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو مند ہیں حضرت امام حسن عسکری رحم اللہ علیہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیارہویں امام ہیں ان کی اولاد میں سے ایک بزرگ حضرت فضیل مہدی عبداللہ عرب رحم اللہ مدینہ منورہ سے مدارس تشریف لائے آپ کی نسل میں ناگپور کے مشہور بزرگ تاج الاولیاء واقف اسرار الرموس اور حضرت بابا تاج الدین اولیا رحم اللہ اور حامل علم دنی صدر الصدور حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برہیا رحم اللہ گزرے ہیں بابا تاج الدین اولیا رحم اللہ نے اپنے نواسے سے حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برہیا رحم اللہ کی نو سال تک روحانی تربیت فرمائی تقسیم ہند کے بعد حضرت حسن اہرا سید محمد عظیم برہیا رحم اللہ کراچی تشریف لے آئے اور سلسلہ سہر وردیہ کے بزرگ کتب ارشاد حضرت ابو الفیض کلندر علی سہروردی سے بیت ہوئے جنہوں نے تین ہفتہ میں تعلیمات مکمل کر کے حلافت عطا فرمائی حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برہیا رحم اللہ المعروف حضور کلندر بابا اولیا رحم اللہ کو بابا تاج الدین رحم اللہ سے براہ راست اور مدرجہ ذیل بزرگان سے بطری کے اویسیہ علم و فیض منتقل ہوا اور آپ رحم اللہ ان تمام سلالسل کے ہانوادہ وادہ ہیں ان میں حضرت شیخ نجم الدین قبرا رحم اللہ حضرت شیخ ظنون مصری رحم اللہ حضرت امام موسا کاظم رحم اللہ حضرت ممشاد دینوری رحم اللہ حضرت شیخ عبد القادر جلانی رحم اللہ حضرت با یزید رحم اللہ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحم اللہ حضرت مصری رحم اللہ علیہ شامل ہیں ان بزرگان حق سے تعلیمات مکمل ہونے کے بعد سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اہرا سید محمد عظیم برحیا المعروف کلندر بابا اولیا کو براہ راست علم لدنی عطا فرمایا حسن اوہرا کا خطاب بھی سیدنا حضور علیہ وسلاط ان کی بارگاہ اقدس کا عطا کردہ ہے حضرت کلندر بابا اولیا رحم اللہ کے شاگرد شیخ الحضرت حضرت حاجہ شمس الدین عظیمی مدزلہ کی درخواست پر حضور کلندر بابا اولیا نے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی بنیاد رکھنے کی درخواست سرور کائنات فہر موجودات سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول فرمانے کے بعد سلسلہ عظیمیہ قائم کرنے کی اجازت عطا فرما دی اور حضرت کلندر بابا اولیا امام سلسلہ عظیمیہ ہوئے آپ نے اشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی مدزلہ علی کا روحانی تربیت فرمائی اور اپنا ذہن اور علم الشیخ عظیمی کو منتقل فرمایا حضرت کلندر بابا اولیا کے انتقال کے بعد الشیخ حضرت حاجہ شمس الدین عظیمی مدض اللہ علی ہانوادہ سلسلہ عظیمیہ کے منصب پر فائز ہوئے حضرت کلندر بابا اولیا اور مذکورہ بالا بزرگان کے فیض کے علاوہ الشیخ عظیمی صاحب کو مندرجہ ذیل اصحاب اور بزرگان سے براہ راست اور بطری کے اویس یا فیض منتقل ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ایوب انصاری حضرت سیدہ بی بی فاطمہ حضرت سیدہ بی بی زینب حضرت رابعہ بصری حضرت امام موسیٰ رضا کاظم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضرت ابو الحسن علی حجویری داتا گنج بخش حضرت حاجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت بابا فرید گنج شکر حضرت شاہ عبداللطیف امام بری حضرت لال شہباز قلندر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی حضرت بو علی شاہ قلندر حضرت شاہ دولہ دریائی حضرت بہاؤ الدین ذکریٰ سہربردی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری حافظ فخر الدین حلیفہ حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری اور حضرت چودھری اقبال شیخ الحدیث حضرت مولانا حلیل احمد سہارنپوری علم کال کے ساتھ ساتھ علم معرفت و طریقت کے حامل بزرگ ہیں آپ نے اپنا روحانی علم اور ورثہ اپنے پودے الشیخ حضرت شمس الدین عظیمی اعلیٰ کو منتقل کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریات فرمایا کہ آپ کس بنیاد پر یہ علمی ورثہ منتقل کرنا چاہتے ہیں حضرت مولانا نے مقبول دربار رسالت شرح سنن ابی داود سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت اقدس میں پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور کتاب کے حاشیہ پر دست مبارک سے اجازت تحریر فرما دی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے الشیخ عظیمی متضلہ آلہ کو چہار سلاسل چشتیہ سہر وردیہ نقش بندیہ اور قادریہ میں حلافت عطا ہوئی الشیخ حضرت حاجہ شمس الدین عظیمی متزلہ اعلیٰ میزبان رسول کریم حضرت ابو ایوب انصاری رحم اللہ کی اولا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے روزہ پاک پر حاضری کے موقع پر مراقبہ میں آپ نے اشیخ عظیمی کو گلے سے لگایا اشیخ عظیمی نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے سینہ مبارک سے نور کی ایک شعا نکلی اور ان کے سینے میں جذب ہو گئی حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہونے والا یہ نور جو میرے پاس آپ کی امانت تھا آج میں نے وہ امانت آپ کو منتقل کر دی اشیخ عظیمی کو اللہ کے محبوب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری کی سعادت ملی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صفات حمیدہ اور مقام محمود کے وسیلہ انبیاء مرسلین حضرت جبریل امین اور اصحاب و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سرور کائنات سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لدنی عطا فرمانے کی درخواست کی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا حاجہ ابو ایوب انصاری ان کے بیٹے ہم تجھے قبول فرماتے ہیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برحیا حضور کلندر بابا اولیا امام سلسلہ عظیمیہ نے الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی مدزلہ اعلیٰ کی سولہ سالہ تک سولہ سال تک تربیت فرمائی حضرت عظیمی صاحب شب و روز اپنی مرشد کی خدمت میں حاضر رہے اشیخ عظیمی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دربار رسالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی درخواست پیش کر سکتا ہے بندے کو ذہنی اور قلبی طور پر رسول اللہ اور اپنے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ استوار کر کے نہایت آجزی اور انکساری سے یہ درخواست پیش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے کی گئی یہ درخواست قبول کر لی جاتی ہے صلی اللہ تعالی حبیب ہی محمد وسلم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے اور میں بھی اس کائنات کا ایک ذرہ ہوں لہٰذا میں بھی اس رحمت سے ظہور ضرور مستفیض ہو جاؤں گا بس ایک پردہ حائل ہے اور اس پردے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور کرم اٹھا سکتا ہے ادب اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء حسنہ کے وسیلے سے مراد پوری ہونے تک یہ درخواست پیش کی جائے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صفات حمیدہ اور مقام محمود کا واسطہ پیش کیا جائے انبیاء مرسلین حضرت جبرائیل امین اور اصحاب و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے متواتر مانگا جائے تو دربار رحمت جوش میں آ جائے گا اور آپ اس رحمت سے سراب ہو جائیں گے اولیاء اللہ بھی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمیدہ سے اس فیض یاب ہوتے ہیں کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پاک کے تحلیقی قوانین سیدنا حضور کے مقام پر اور سیرت طیبہ کے روحانی پہلو پر مرشد کریم حضرت حاجہ شمس الدین عظیمی مدزلہ ہانوادہ سلسلہ عظیمہ ارشادات کو جمع کیا گیا ہے ان ارشادات پر تفکر سے انسان کے اندر موجود غیب کے عالمین اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام اور امانت الہی سے آگاہ ہو جاتا ہے قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر اور مشاہدے سے انسانی ذہن اور علم کو وسط ملتی ہے اور وہ زماں اور مکان کی پابندی سے آزاد ہوتا جاتا ہے صدیوں پر محیط عالمین کا سفر چند لمحات میں مکمل ہو جاتا ہے اس شوری ارتقاء سے انسان کی سکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر محیط اپنے من میں موجود اپنی رگے جہاں سے قریب ہستی اللہ کی ضفات کا مشاہدہ کر لیتا ہے مرشد کریم کے ذریعے سالق کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ذات اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و نسبت سے ہم سب کو یہ دولت سرمدی نصیب فرمائے آمین ڈاکٹر محمد طارق عظیمی کوئٹہ